بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو نواسی ان کا کرم محسوس کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر الحمد رب العالمین اللہ تعالیٰ کا شکر ہر چیز سے پہلے الحمد قبل قبل شیء اللہ تعالیٰ کا شکر ہر چیز کے بعد الحمد للہ کل شیء اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں الحمد ہر حالت میں الحمد للّہ کل حال لیجیے حضرات صوفیہ کرام کے ہاں مقبول و محبوب اور ایک مؤثر دعا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم قبل للہ بعد کل شيء والحمد للہ کل حال سبحان اللہ لم يزل سبحان الحی القیوم یا ستار یا ستار برحمتک یا ارحم الراحمین بڑی پرکیف اور معنی خیز دعا ہے فضیلت تو نہیں لکھ سکتا کیونکہ بعض صوفیہ کرام نے اس کی جو فضیلت لکھی ہے اس کا حوالہ نہیں مل پایا طویل عرصہ سے اس دعا کے ساتھ تعلق ہے پڑھ کر عجیب لطف آتا ہے الفاظ بھی تمام شریعت کے عین مطابق ہیں حمد ہی حمد ہے اور تشبیح اور چند اسماع الحسنہ بعض حضرات کے نزدیک اس کا اسماع الحسنہ میں سے ہونا ثابت نہیں ہے مگر ان کی رائے درست معلوم نہیں ہوتی تحفہ سعادت تو آپ نے پڑھی ہوگی اسماع الحسنہ پر یہ کتاب ایک پرفضا مقام پر لکھی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے خوب چلائی درجنوں ایڈیشن الحمدللہ نکل چکے ہیں کئی زبانوں میں ترجمہ بھی ہو کر چھپ چکا ہے مگر پیاس نہیں بجھی اسماع الحسنہ کے معارف پر ایک اور کتاب کی تمنا دل میں ہے شاید قبر میں ساتھ جائے گی ویسے اچھی بات ہے دل اچھے ارادے اور اچھی تمنائیں لے کر قبر میں اترے تو یہ امید والی بات ہے بس اہل محبت یہ دعا فرما دیں کہ دروز شریف والی کتاب مکمل ہو جائے اس کا کام بس پورا ہی ہوا چاہتا تھا کہ زندگی پھر حالات کی لہروں پر ڈولنے لگی کل سے سوچ آ رہی ہے کہ جتنا کام ہو چکا وہی شائع کر دیا جائے دیکھیں کیا بنتا ہے الحمدللہ کوئی مایوسی نہیں ہے مگر خاتمہ اور اختتام تو بہرحال برحق ہے الصلاۃ والسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع بڑا اہم ہے فضائل تو الحمدللہ اکثر مسلمانوں کو معلوم ہے مگر سلاد کہتے کسے ہیں اور سلام سے کیا مراد ہے کیا مطلوب ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد کا مطلب اور کیفیت کیا ہے اور اللہ سلم علی سیدنا محمد ان کا مفہوم اور مقصد کیا ہے اس کتاب میں یہ سب کچھ آ رہا ہے انشاءاللہ کتاب کی جھلکیاں مکتوبات میں اور رنگ و نور میں شائع ہو چکی ہیں الحمدللہ ہر شب جمعہ اور یوم جمعہ مقابلہ حسن بھی بڑی شان سے برپا ہوتا ہے الحمدللہ للہ وسلاۃ رسول اللہ زباں پر میری شکوہ آ نہیں سکتا زمانے کا کہ ہر عالم کو میں ان کا کرم محسوس کرتا ہوں شعبان المعدم اللہ تعالیٰ کے عطا فرمانے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ جو کچھ عطا فرمانا چاہتے ہیں اس کی دعا نصیب فرما دیتے ہیں یعنی پہلے اپنے بندے کو اس بات کا الہام فرماتے ہیں کہ وہ اپنے رب تعالیٰ سے فلاں چیز مانگے فلاں دعا مانگے بندہ وہ مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر فضل در فضل اور کرم بالائے کرم ہوتا ہے کہ پہلے دعا کی توفیق بخشی جو خود ایک بڑی عبادت بڑی سعادت بڑی نیکی اور بڑا مقام ہے اور پھر اس کی حاجت بھی پوری فرما دی یوں دنیا و آخرت دونوں کا نفع ہی نفع ہو گیا ابھی شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہوا تو بندوں کو توجہ دلا دی کہ وہ مانگیں اللہ مبارک فی شعبان و بلدغنا رمضان شعبان میں اگر برکت مل گئی تو انشاءاللہ رمضان اچھا گزرے گا رمضان المبارک اچھا گزرا اور مغفرت مل گئی تو پورا سال اچھا گزرے گا اور پورا سال اچھا گزرا تو پوری زندگی اور اس کا اختتام اچھا ہوگا مومن کے لیے دنیا ایک گزرگاہ ہے ایک راستہ ہے ایک راستہ ہی راستہ ہے اس کی دنیا میں کوئی منزل نہیں ہے راستے پر چلنا راستے پر ڈٹے رہنا راستے پر چلتے رہنا ہی اس کی کامیابی ہے اہ دن المستقیم اسی لیے جہاد کو بھی راستہ فرمایا گیا جہاد فی سبیل اللہ تصوف بھی سلوک قرار دیا گیا یعنی سیدھے راستے پر چلتے ہوئے محبوب کو پانے کی محنت اس لیے مومن کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے پیار ہونا چاہیے اے رہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والوں کو سلام اور مبارکباد اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان ہونے والوں کو سلام محبت اللہ تعالیٰ کے راستے میں آزمائشیں اٹھانے والوں کو سلام عقیدت اللہ تعالیٰ کے راستے میں جلتی خندقوں بھڑکتے شولوں کڑکتے طوفانوں تیز دار میخوں چمکتی تلواروں گھٹن زدہ زندگیوں غیروں کے ستم اور اپنوں کی جفاؤں کا سامنا کرنے والے دیوانوں کو ڈھیروں سلام محبت بھرا سلام اہل استقامت پر تو ملائکہ بھی ناز کرتے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے اترتے ہیں ان کو بشارتیں سناتے ہیں اللہ تخاف تحزنو ہاں بے شک ماضی بھی اہل استقامت اور اہل عظیمت کا ہے حال بھی اہل استقامت اور اہل ہمت کا ہے اور مستقبل بھی اہل استقامت اور اہل جرت کا ہے زندگی کا کمال یہ ہے کہ وہ کٹ جاتی ہے جیل میں بھی ریل میں بھی خوشی میں بھی غم میں بھی آسانی میں بھی اور مشقت میں بھی اس لیے جب قرآن مجید نے استقامت کا سبق پڑھایا تو رب کریم نے زمانے کی قسم کھائی اس میں ایک اشارہ یہ بھی دے دیا کہ جو تکلیفوں میں ہیں وہ گھبرائیں نہ جھکیں نہ زمانہ چل رہا ہے یہ عشر ہے ڈھلتا وقت چلتی ہوا تیز آندھی اور جو آج اہل اقتدار ہیں اور ظلم ڈھا رہے ہیں وہ مطمئن نہ ہوں زمانہ چل رہا ہے چند دن بعد ان کا اقتدار ان کا ظلم اور ان کی تنی گردنیں سب کچھ ماضی کا حصہ بن جائے گا ان کی کرسیوں پر کوئی اور بیٹھا ہوگا اور وہ گزرتے زمانے کی حسرتوں کے رندے تلے چھیلے جا رہے ہوں گے الحمد رب العالمین آج انڈیا کے انتخابات اور ان کے متوقع نتائج پر تفصیل سے لکھنے کا ارادہ تھا مگر طبیعت آمادہ نہ ہوئی ابھی چند سال ہی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو صرف غیروں کے دباؤ میں گرفتار کیا گیا زمانہ چلا آج ان کو گرفتار کرنے والے خود قید خانوں اور عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں آج پھر وہی طوفان ہے وہی ظلم ہے وہی آنسو ہیں وہی آہیں ہیں بلکتے ہوئے معصوم بچے آنسو چھپا کر چھپا چھپا کر رونے والی تہجد گزار بیویاں اور آنسوؤں سے تر سفید ریش نورانی چہرے ہاں وہ چہرے جن سے اللہ تعالیٰ تو حیا فرماتا ہے مگر طاقت اور اقتدار کے گھمنڈ میں بدمست افراد کو کوئی حیا نہیں آتی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں زمانہ چل رہا ہے ہر کسی کا قول و عمل لکھا جا رہا ہے اور پھر ایک دن فیصلہ ہو جائے گا انصاف مل جائے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الہ الا اللہ لا الا اللہ محمد الرسول اللہ